کی تفسیر میں مسئلہ شفاعت کو اس کے ابتدائی نکات کے ساتھ پیش کر چکا ہوں آج اس نقطے کی تکمیل کا ارادہ ہے اللہ تعالی قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو اور عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ سفر میں تھے دوران سفر ایک رات ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا خیمے گاڑ دیے گئے آپ نے حکم دیا کہ آرام کرو سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں سو گئے آدھی رات ہو گئی مگر نیند میرے قریب تک نہ آئی بڑی کوشش کی نیند نہیں ہے اٹھ کر دیکھا تو سب لوگ جہاں جہاں تک میری نگاہ پڑی سوئے ہوئے تھے حتیٰ کہ ہمارے جانوروں کو بھی نیند آ گئی تھی میں نے سوچا کہ اب کیا کروں آخر کار فقول تو فی نفسی میں نے اپنے آپ سے کہا اس خیمے کو تلاش کرتا ہوں جس خیمے میں اللہ کے رسول ہیں صلی صلاح صحا اک لن نہ لئی لیتا حتہ اس میں ہے جب رات جا کر ہی گزارنی ہے اس رات کو قیمتی بناؤں اور یہ بہترین اور قیمتی رات بن جائے گی کہ خیمہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا ہو سب اور میں رات بھر اس خیمے کا چوکی دار جاؤں فخرج تو اتخل الرجال لوگوں کے خیمے کراس کرتے کرتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب کیا اور آپ کے خیمے کے سامنے ایک درخت تھا سوچا کہ اس درخت کے نیچے چھپ کر چوکی دار بن جاؤں جو ہی میں اس درخت کے نیچے گیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے دو نوجوان اپنے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر اللہ کے نبی کے خیمے کی چوکیداری کر رہے تھے فضا ہوا ابو عبید تبن الجرا ہے معاذ محاذ جبل رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے ایک ابو عبیدہ بن جراح ہے اور دوسرے معاذ بن جبل ہے رضی اللہ عنہ دونوں اس امت کے عظیم سپا سلار ہیں نبی علیہ سات ساتوں نے فرمایا تھا کہ کل امت امین و امین و حاضل امت ابو عبید تب نجر اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء میں سے ہر نبی کو ایک خاص امین عطا کیا تھا میری امت میں چوٹی کا اور پہلے نمبر کا امین ابو عبیدہ بن جرہ ہے نبی علیہ ساتھ و شام کی حدیث ہے کل قیامت کے دن میری پوری امت کے علماء جمع ہو کر اللہ کے آگے حاضر ہوں گے اور میری پوری امت کے علماء کے قائد اور لیڈر معاذ بن جبل ہوں گے رضی اللہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ایک دن اپنے دفتر میں بیٹھے تھے چند دوست بھی بیٹھے تھے تو میں کہ تمن آج اکیلے بیٹھے ہیں آج ہمارے دفتر میں کوئی مقدمہ نہیں آیا کسی کا کوئی کیس نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں آیا تو آپس میں ہم باتیں کرتے امیر عمر کا میرے سامنے ایک ٹاپک ہے آج اس پر گفتگو کریں اور وہ ہے تمنا ہر آدمی اپنے دل کی تمنا پیش کرے ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کوئی آرزو ہوتی ہے ہر آدمی اپنی آرزو اور تمنا پیش کرے ایک ساتھی نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالی روزانہ پہاڑ کے برابر مجھے سونا دے اور پورا دن اللہ کے راستے میں وہ سونا میں خرچ کرتا رہوں میری تمنا یہ ہے کسی نے کوئی تمنا کسی نے کوئی تمنا سب سے آخر میں نمبر آیا عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دوست دے دے وہ تعداد میں زیادہ نہ ہوں اتنے ہوں کہ میرے اس دفتر میں آ جائیں چھوٹا سا دفتر بس اتنے دوست ہوں جو میرے دفتر میں آ جائیں اور وہ سارے کے سارے ہوں ایسے جیسے معاذ بن جبل ہیں اور ابو بن انجرا ہے سارے ایسے ہوں اتنے ساتھی اللہ مجھے دے دے تو زمین کی پشت پر توحید کے کلے اور علم جھنڈے گاڑ کر اب دیکھیں ان دونوں کا جذبہ دیکھیں اور پھر مالک نے کہا کہ ملزی اخرج کما بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو انہوں نے وہی بات بتائی جو بن مالک کی تھی تیسرے بن مالک ہو گئے اب یہ خاموشی کے ساتھ تینوں تلواریں لے کر اللہ کے نبی کا پہرا دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم اچانک یہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں آواز آئی وہ آواز کیا تھی ایسی بھن بھنار تھی جیسے درخت کے نیچے سے آدمی گزرے اور شہد کا چھتا ہوتا ہے تو شہد کی چھت کے چھتے کی مکھیوں کی بن بناٹ ہوتی ہے کدوئی نہ ایسی بن بناٹ آئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اچانک ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام سامنے اپنے خیمے سے باہر آئے اور وہی آپ نے وہی اپنے خیمے سے باہر سے اپنے چہرے کو اس درخت کی طرف کیا خیمے دائیں بھی تھے اور بائیں بھی تھے پیچھے بھی تھے لیکن نہیں درخت کی طرف آپ نے اپنے چہرے کو کیا اور آپ نے وہیں آواز دے کر فرمایا کہ ہاں ہونا ابو عبید تو بن چل رہا اس درخت کے نیچے ابو عبیدہ موجود ہے کلنا نام ہم نے کہا جی ہاں موجود ہے وہ معاذ ابن جبل معاذ جبل بھی یہاں ہے کلنا نام جی ہاں موجود ہے وہ آؤف ابن مالکن بن مالک بھی ہیں کلنا نام جس ترتیب سے یہ آئے تھے اسی ترتیب سے اللہ کے نبی نے نام لی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عر حکم بیما خی رانی ربی انو اطانی آتن ربی ابھی میں خیمے میں تھا کہ میرے پاس جبریل السلاط اسلام آئے اور انہوں نے مجھے اللہ تعالی کا پیغام دیا ہے اور حدیث سے یوں محسوس ہوتا ہے جبریل علیہ السلاط اسلام نے جہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور جبریل علیہ السلاط اسلام نے یہ بھی بات بتائی کہ اس درخت کے نیچے اس ترتیب کے ساتھ آپ کے تین ساتھی پہرا دے رہے ہیں یہ بات باقی لوگوں کو تو آپ دل میں بتائیں گے ان تینوں کو ابھی ہی بتا دیں کہ جبریل نے آ کر مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا ہے پیغام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیے بہ نہ آئی یا تو کھولا نصف امتی الجنت وہ بئی نہ شفات اللہ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے ایک چیز کو آپ پسند کر لیں چن لیں ایک تو یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو قیامت تک جو آپ کی امت ہے آپ کی پوری امت میں سے آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت بھیج دیں گے اور باقی کا حساب و کتاب ہوگا ذرے کے برابر بھی کمی آ جائے گی جہن واجب ہو جائے اس کو معاف نہیں کریں گے گیا تو سو گیا ایک نقطہ یہ ہے وہ بین شفات ہے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ پسند نہ کرے پھر ہم آپ کو شفاعت کا حق دیتے ہیں قیامت کے دن قیامت دن شفاعت کا حق دیتے اس شفاعت کے ذریعے ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا نبی علیہ السلام یہ بتا کر فارغ ہوئے ان تینوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ملز ترتا پھر آپ نے کس چیز کو پسند کیا فرمایا کہ ایک تر تو شفات میں نے شفات کو پسند کیا ان تینوں نے کہا وہ تو اللہ یجا جان لینا میں نے ہمیں آپ نے ہمیں یہ خوشخبری دے دی ہے تو ہماری درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے حق میں آپ نے شفاف کرنی نبی علیہ السلام نے دو باتیں بتائی پہلی بات یہ ہے آپ میں کہ انت ہوں میں نے یہ خوشخبری دی ہی اس لیے ہے کہ اس لسٹ میں تم تینوں کا نام تو آئے گی ہے ہاں لیکن اگلی بات سن لو وہیا لیم لم یشرک باللہ شیا میرے ہر اس امتی کے لیے یہ شفاعت ہوگی جو دنیا سے جائے اور اس کے نام مال میں شرک وجود نہ ہو شرک وجود نہ ہو اس سے معلوم ہوا کیونکہ تین نقطے میں نے پہلے رکھے تھے کچھ لوگوں نے شفاعت کا سرے سے انکار کر دیا اور کہا کہ صرف ایک ہی شفاعت ہے شفاعت کمرا جس میں تمام انبیاء کی امتیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر چلتی چلتی جائیں گی پہلے آپ حدیث سن چکے اس کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں اور کچھ لوگوں نے شفاعت میں غلب اختیار کی ہے جبکہ صحیح منہج جسے آپ نے نوٹ کرنا ہے اس میں تین چیزیں نمبر ایک شفاعت کا حکم اللہ تعالیٰ دے گا نمبر دو جس کو چاہے گا حکم دے گا نمبر تین جس کے لیے چاہے گا حکم دے گا یہ تین نقطے ہیں شفاعت کا حکم دینے والا اللہ جس کو چاہے حکم دے یہ شفاعت نبی کو بھی اللہ حکم دے گا سبحا کے بارے صدیقین کے بارے شہداء کے بارے حدیث آتی ہیں میں اگلی حدیث آپ کو بتاتا ہوں حکم اللہ کا چلے گا جس کو اللہ حکم دے گا اور جس کے بارے حکم دے گا بس یہ شفاعت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ شفاعت کا اختیار انبیاء سے لے کر سلحا تک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے پاس نہیں کہ جو چاہے جس کی چاہے شفاعت کرے نہیں دے کوئی حق نہیں اور میں نے بتایا تھا اگر اپنی مرضی سے کسی نے شفاعت کی نتیجہ کیا نکلا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے حوالے سے شفاعت کی کیا بنا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو خون میں لگ ایک جانور کی شکل دے کر ابراہیم کے پاؤں میں پھینک اس کی شفاعت کرتے نہیں جب جد الانبیاء اپنی مرضی سے اپنے باپ کی شفاعت نہیں کر سکتے تو جد الانبیاء کے بعد کون سا وہ صحابی یا تابی یا امام محدث یا فقیر ہے جو اپنی مرضی سے جس کی چاہے شفاعت کرے ہاں مرکزی نقطہ جس کے لیے ہم نے فکر کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ شفا تو ہوگی لیکن کس کے لیے جس میں کم از کم بنیادی اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ توحید ہوگی ہمیں فکر کرنی ہے توحید کی ہم نے شخصیات کی طرف نہیں جانا تاکہ یہ ہماری شفاعت کریں نہیں شخصیات کے بجائے ہم نے نظریات کی طرف جانا ہے کہ شفاعت کس کی ہوگی کس کے لیے ہوگی جس کے پاس تو عید ہوگی جس کے پاس تو عید نہیں ہے شرک ہے اس کی کوئی شفاعت اگر مشرقین میں سے جو بندہ کی دلدل میں دھسا ہوا ہے کسی مشرق کی شفاعت ممکن ہوتی تو سب سے پہلا یہ حق ابو طالب کا تھا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا باپ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے نبی علیہ اسلام کی بچپن میں تربیت کرنے والا کفیل پرورش کرنے والا پالنے والا محبت کرنے والا کون ابو طالب ابو طالب کافلے کے ساتھ تجارتی حوالے سے ملک شام کی طرف جا رہا جب جا رہا تھا پیچھے اولاد رو رہی ہے باپ جا رہا ہو بچے دروازے پر روتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ہم بابا کے ساتھ اولاد رو رہی ہے اولاد کے ساتھ محمد مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں سسم آپ بھی گھر کے بچے ابو طالب پلٹا گھر والوں کو کہا محمد کو تیار کرو ابو طالب رو تو یہ یقین بھی رہا ہے یہ بھی رو رہا ہے ابو طالب نے کہا نہیں ان کو رونے دو لیکن محمد کا رونا برداشت نہیں کر سکتا بتائیں اگر شفاعت کسی مشرق کے لیے ہوتی یہ حق ابو طالب کا تھا کافروں نے نبی علیہ اسلام کو ماننے والوں کو بند کر دیا جہاں مکے والے اپنا کچرا پھینکتے تھے اور مکاتے کا اعلان کر دیا بائیکاٹ کاٹ سوشل بائیکاٹ کاٹ نبی علیہ اسلام کے ساتھ اس غار میں چلے گئے لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب بھی اپنے کندھے پر سامان اٹھائے غار میں آ رہا ہے لوگوں نے کہا ابو طالب معاملہ تو آپ کا نہیں ہے ہمارا ہے تم کیسے آگے اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں کی زندگی کیسی ہوگی یہاں کے دن کیسے گزریں گے راتیں کیسے گزرے گی لیکن میں کس لیے آیا ہوں مجھے یہاں یہاں رہ کر میں اس زندگی کو برداشت کر لوں گا کیونکہ سامنے بھتیجے محمد کو دیکھتا رہوں گا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا ابو طالب کی زندگی ختم ہو جائے گی محبت کرنے والا ابو طالب لیکن نہیں جس میں شرک ہے وہ کبھی بھی شفاعت کی امید نہ رکھے توحید کو اپنائے اگر آپ کو شفاعت کے مسئلے سے وابستگی ہے فکر ہے تو توحید کو سمجھو آپ فکر کریں توحید کی شخصیات کی فکر نہ کریں کس نے سے کرنی ہے یہ تو حکم اللہ کا چلے گا جس کو حکم دے گا جس کے بارے حکم دے گا آپ ایک نقطے کی فکر کرے اور وہ ہے توحید قربان جائے ابن اثاکر نے حجاج بن یوسف کے دور کے ایک بدو کے توحید کو بیان کیا ہے کہ اس کو کیسی توحید کی فکر تھی حجاج بن یوسف کا ظلم اس کے جذباتی فیصلے آپ جانتے ہیں ایک وادی پہ چڑھائی دی ٹیم ساتھ ہے تلوار کی رد میں دیے جا رہا ہے ایک دیہاتی نماز کی حالت میں تھا حجاد یوسف نے ایک سپاہی کو کھڑا کر دیا کہ جب یہ سلام پھیرے تجھے اختیار ہے یا تو اس کا سر قلم کر دینا یا دل چاہے تو کل اس کو میری دربار میں لے آنا حجاج بن یوسف کہہ کے چلا گیا فوجی کھڑا ہے جو ہی جو اس دیہاتی نے سلام پھیرا کہا تو نے سن لیا تیرے بارے حجاج نے کیا کہا تھا یا سر قلم کر دوں یا کل حجاج کے پاس لے چلو میں تجھے کل حجات کے پاس لے چلوں گا میں تیرا سر قلم نہیں کرتا یہ اس بندے کی ہمدردی تھی ایک نیکی تھی اگلے دن اس دیہاتی کو حجات بن یوسف کے سامنے لے گیا کون ہے کہا کل جو نماز پڑھ رہا تھا سر قلم نہیں کیا نہیں مجھے آپ نے اختیار دیا تھا آپ کے پاس لے کر آؤ کہا اب بھی اس کو باہر لے جا اور تجھے اختیار ہے دل چاہے تو باہر جا کے معاف کر دینا دل چاہے تو سر قلم کر دینا وہ فوجی اس دیہاتی کو باہر لے کر آیا اور کہا کہ سن لیا جا میں نے تجھے معاف کیا ہے جو ہی اس فوجی نے کہا معاف کیے ہے اس دیہاتی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کہا اور کہا شکر اللہ کا اللہ اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیری ہم دے لم دو تیری تعریفیں ہیں کہ تو نے مجھے نجات دی یہ کہہ کر چلا گیا وہ سپاہی کہتا ہے مجھے دکھ ہوا کہ دیہاتی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ایک کلمہ میرے لیے بھی تو کہہ دیتا میں نے بھی تو اس کے ساتھ بھلائی کی تھی اللہ کا شکر ادا کر کے چلا گیا اللہ کی تعریفیں کر کے چلا گیا ایک جملہ کہہ دیتا بھائی تیری بھی مہربانی تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے دیہاتی چلا گیا اگلے دن وہ دیہاتی آیا اور مجھے اس نے تلاش کیا اور آ کر کہا اے فلان اللہ کلّہ خیر بھائی اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تم نے میرے ساتھ کل بھلائی کی یہ کہہ کر چلنے لگا تو اس سپاہی نے اس دیہاتی کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس وادی سے آج دوبارہ چلا یہ کلمہ کل کہہ سکتا تھا اس نے کہا کہ کل کیوں کہا کیوں نہ کیوں کہتا جس مجلس میں میں نے اللہ کی تعریف کی ہے اگر اسی مجلس میں تیری تعریف کرتا مجھے خطرہ تھا کہیں یہ شرک نہ ہو جاتا اللہ اکبر کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی لہجے میں میں خالق کی بھی تعریف کروں اور مخلوق کی بھی تعریف کروں کل چلا گیا اللہ کی تعریف کر کے اور آیا ہوں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے شیخ سے ڈرتا ہوں تو کی فکر کرو صفات کا شعر بچانا اور توحید کی فکر نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں فرمایا کہ یہ شفاعت ہوگی لیکن شک کیا ہے من لقی اللہ لم یشرک باللہ شیا جو قیامت دن آئے گا اللہ کی دربار میں پیش ہوگا جس کے نام اعمال میں شرک کا وجود رہا شرک کو جڑوں سے نکال لو ش کا کرو تو کے سینے کے ساتھ لگاؤ کامیابی کا راز اسی میں حضرات ایک دوسری حدیث جو بہت طویل ہے جو مسد احمد میں مسد بزدار میں مسبو یالا میں اور صحیح بن حبان موجود ہے اور اس چوٹی کے محدث ہیں اس بن ابراہیم رحم اللہ وہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے ہاں حاضا اشرف الحدیث لوگوں شفاعت کے مسئلے میں جتنی حدیثیں ہیں سب سے ممتاز حدیث یہ حدیث ہے حاضہ من اشرف الحدیث یہ اشرف الحدیث ہے ممتاز حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی بہت سارے صحابہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو حریرا رضی اللہ اس حدیث کے راوی ابو مسعود رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی ہے حضیفہ بن یمان رضی اللہ حدیث کے راوی ہے یہ حدیث بڑی طویل ہے اس کا ایک حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں اس لیے کہ میں وقت میں دیکھ رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا نبی علیہ السلام صبح کی نماز کے تشریف لائے فصل الغدا تھا آپ نے آ کر صبح کی نماز پڑھائی سما جا مکان ہو پھر خاموش ہو کر اپنے مسلے پر بیٹھے رہے جبکہ نبی اسلام کی عادت تھی نماز کے بعد آپ ذکر اذکار کرتے ذکر اذکار کے بعد صحابہ کرام کو اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ خواب سناتے اس کی تعبیر بتاتے یا صحابہ کرام سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا وہ خواب سنتے اس کی تعبیر بتاتے اور آپ کے حالات معلوم کرتے لیکن آج پہلا دن ہے کہ فجل سا مکان رہو نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا خاموشی کے ساتھ اپنے مسلح پر بیٹھ گئے ہم نے دیکھا ہم نے سمجھا کوئی مسئلہ ہے آپ ایک دم خاموش ہو گئے ورنہ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور ہم بھی خاموش بیٹھ گئے اٹھنے کا ہم نے نام لے لیا اتنی دیر تک بیٹھے رہے حتیٰ کہ زہر کی نماز کا وقت ہو گیا فصل اللہ نبی علیہ سات اسلام اٹھے اذان ہو گئی اور آپ نے زہر کی نماز پڑھائی اور زہر کی نماز کے بعد ہماری طرف چہرہ کیا اور پہلی کی طرح پھر خاموش آپ بیٹھے رہے اتنی دیر بیٹھے حتیٰ کہ اصر کی نماز کا وقت آ گیا ہم بھی بیٹھے ہوئے پھر آپ بیٹھے رہے حتیٰ کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اس کے بعد کل زاری کا لڑائی تک نبی علیہ السلام نے کسی سے گفتگو نہیں کی آپ سر نگوں چہرہ جھکائے آ بیٹھے سما صلی اللہ شال آخر حتیٰ کہ خاموشی کے ساتھ آپ نے شاہ کی نماز پڑھائی سما قانا الا اہلی ہی پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ گھر کی طرف چلے گئے جب نبی علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے فکار ابھی بکر لوگوں نے ابو بکر صدیق سے کہا سر رسول اللہ ما شان ہو نبی علیہ سات اسلام کے پاس آپ جائیں ہم میں ہمت نہیں آپ جائیں پوچھ کر آپ کا کیا مسئلہ ہے پورا دن آپ خاموش بیٹھے رہے سر جھکائے کسی ایک صحابی سے بھی گفتگو رہے گی دن گزر گیا اور آپ نے شاہ کی نماز پڑھائی ہے اور آپ اپنے گھر چلے گئے ہیں معاشا معلوم کر کے معاملہ کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے دستک دی اجازت لی اور پہنچ گئے از کی سب صحابہ پریشان ہے آج پورا دن آپ چہرے جھکا کر بیٹھے رہے کسی سے گفتگو نہیں کی آپ دن بھر اٹھا تک نہیں پورا دن ایک جگہ پر بیٹھنا کوئی معمولی بات ہے لیکن وہ سارے کے سارے سے بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام ہے وہ بکر ان قد عرض علیہ ما ہوا کائن میں نے دنیا اور آخر آج کے بعد کیا مت تک میرے امتوں کا کرتوت اللہ نے مجھے دکھلایا ہے آج کے بعد میری امت میں کیسے کیسے ادوار آئیں گے کیسے کیسے حالات آئیں گے اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی میں سب جھکا کر بیٹھا رہا ایسے نہیں بیٹھا رہا پورا دن اللہ تعالیٰ مجھے باتیں بتاتا رہا سارا دن اللہ نے مجھے باتیں بتائی ایسے ایسے حالات ہیں گے ایسے ایسے حالات ہیں گے مثلا حالات کی نزاکت سے اس حدیث کا ایک حصہ یہ بھی ہے نبی علیہ سات اسلام نے فرمایا آپ کی امت پر ایک دور آئے گا جس دور میں آپ کی امت کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے مزید ترقی ہوگی خون کے ساتھ ساتھ مال کے بھی دشمن بن جائیں گے پھر ترقی ہوگی تیسرا مرحلہ آئے گا کہ آپ کی امت دوسرے مسلمانوں کے خون کے بھی پیاسے ہوں گے جان کے بھی مال کے بھی پیاسے ہوں گے اور مسلمانوں کی عزت کے بھی دشمن بن جائیں گے اور فرمایا کہ سن لو اے میرے نبی جس وقت آپ کی امت پر ایسا دور ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے خون کے پیاسے بن جائیں مال کے پیاسے بن جائیں عزت کے دشمن بن جائیں تو پھر فوراً دیکھنا کہ زمین کے اوپر زمین ہلنے لگ جائے گی اور خطے پہ زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ یہ نبی علیہ السلام کا سامان ہے ترتیب دیکھیں قربان دیں اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں یہ حدیث ہے ناطے کے وحی کی صاحب شریعت محمد الرسول اللہ کا فرمان اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں اس کا تجربے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں میں صحابہ کرام کے ایمان پر قربان جاتا ہوں جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہوگی اس وقت مسلمانوں میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جو دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو دوسرے مسلمان کے مار کا پیاسا ہو جان کا پیاسا ہو عزت کا دشمن ہو اور نہ ہی نبی علیہ السلام کی پوری کی پوری زندگی میں کبھی زلزلہ آیا تھا ان کی عقل نہیں مانتی ہوگی لیکن ان کا ایمان مانتا تھا آج وہی ترتیب ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا بھی پیاسا ہے مال کا بھی پیاسا ہے عزت کی دشمن ہے اور آپ ہماری کیا عمریں ہیں کوئی پچاس سال کا کوئی ساٹھ سال کا کوئی ستر سال کا کوئی اسی سال کا اس دورانیہ میں ہم نے کتنے زلزلے دیکھ لیے اور سن لیجیے قرآن کریم نے جن علاقوں کو کہا کہ کہ پہاڑوں کو ہم نے اللہ فرماتا ہے میکے بنا دی ہیں تاکہ زمین نہ ہلے اور اللہ اپنی طاقت کو دکھلاتا ہے سب سے زیادہ اس زمین کو ہلایا جہاں میخے تھے پہاڑ کو چیر کے رکھ دیا پہاڑ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے اپنی مخلوق کو بتانے کے لیے کہ یہ زلزلہ تمہاری عقل نہیں مانتی تم انکار کرتے ہو کہ اضافہ کیسے زلزلہ آئے گا پوری زمین ہل جائے گی میری طاقت ہے اگر ایک پٹی کو ہلا کے رکھ دوں تو طاقت ہے پوری زمین کو بھی میں ہلا کے رکھ سکتا ہوں لہذا تکبر سے باز آ جاؤ گھمن سے باز آ جاؤ ہمارے اے ابو کیا مت تک آنے والے حالات اللہ مجھے بتاتا رہا اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا تھا اے ابو بکر تم نے دیکھا ہوگا کہ میں بیٹھے بیٹھے ہنس رہا تھا وہ صدیق نے کہا بے ابھی انتہا یا رسول ابھی بے ابھی انت یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جس وقت آپ ہنس رہے تھے میں آپ کو دیکھ رہا تھا فرمایا کہ پھر کیا مت کا نقشہ اللہ نے میرے سامنے پیش کیا مت کا نقشہ کیا مت کی ہولنا کی کیا مت یہ سورت کیا آ جانا ایک تو نبی علیہ السلام فرماتا ہے ابو بکر قیامت کے دن یہ سورت ایک میل کے فاصلے پر ہوگا کتنی گرمی ہوگی اور ہمارا کہ بکر سن لے اللہ نے آج جو میرے اوپر وہی کی ہے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر بھی ہوگا اور اس دن سورج کو اللہ تعالیٰ ایک دن کی نہیں دس سال کی گرمی جمع کر کے دے گا دس سال کی گرمی سورج میں جمع کر کے ایک میل کے قریب کر دے گا ایک تو ایک میل کے قریب ہو جانا کتنی گرمی پھر دس سال کی گرمی اللہ سورج میں رکھ کر اتنا قریب کر دے گا کیا ہولناکی ہوگی پسینے نکل جائیں گے اور پسینوں میں تکلیف ہوگی لوگ کہیں گے رب ارحری اے اللہ اس پسینے سے بچا لے بھرے اس کے بدلے مجھے جہنم میں ڈال دے لوگ مارے مارے آدم علیہ السلام سے لے کر علیہ السلام تک آئیں گے یہ حدیث کا حصہ بھی پہلے سنا چکا ہوں آخر کار عیسا السلام کہیں گے اے تو محمد آ محمد کے پاس جاؤ اس لیے کہ ہم میں سے کچھ نہ کچھ لفظ ہوئی آتم علیہ السلام سے لفظ گئی نو علیہ السلام سے سختی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام سے بھی معاملہ ہو گیا اللہ کی مخلوق میں صرف محمد ایک ایسے ہیں جن کے اعمال میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں میرے پاس آئیں گے میں سجدہ کروں گا ایک ہفتے کا سجدہ یہ بھی حصہ سن چکے ہیں حساب و کتاب شروع ہو جائے گا فرمائیں گے آپ اگلی حصے جب حساب و کتاب شروع ہونے لگے گا جو ہی میری امت سب سے پہلے حساب نبی اسلام کی امت کا ہونا ہے آپ نے سنایا تھا نہن الآخرون صحیح بخاری کی دیس ہے نہن الآخرون و وہ السابقون یوم القیامہ اور لوگوں دنیا میں اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے چاہے سب سے پہلے میری امت کا حساب جب شروع ہونے لگے گا ایک دم پھر میں اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا یہ دوسرا سجدہ ہے وہ سجدہ ہے اس میں شفاعت کمر ہے جس کو سب نے مانا اسی حدیث کا یہ حصہ ہے شفاعت کمرہ والی جو حدیث ہے اسی حدیث کا یہ حصہ ہے کہ جو ہی میری امت کا اعلان ہوگا ایک دم میں دوبارہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا فنا کے قدر الجمعہ آتے وہ بھی میرا سجدہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اللہ تعالیٰ حکم دے گا یا محمد ارفارا شخص سر توتا مسئلہ تو شفا سر اٹھائیے کیا مسئلہ ہے پھر آپ کا میں کہوں گا اللہ اے اللہ میری امت کے لیے آسانی فرما مجھے اپروول دے تاکہ میری امت کے کچھ گنہگار بھی ہوں تیرے حکم سے تیری اجازت سے ان کی شفاعت کی جائے اس کی ان کی شفاعت کی جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری اس درخواست قبول کر لے گا قبول کر لے گا اور ایسا قبول کرے گا کہ لوگ آتے جائیں گے ان کا حساب ہو رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ بادل کے بارے مجھے حکم دے گا اس کی شفاعت کرے میں درخواست کروں گا اللہ فرمائے گا جا تو بھی جنت میں جا کسی کے بارے نہیں ہے وہ جہنم جا رہا ہے نہیں ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے ہاں اس کی سفارش کر دے درخواست کر دوں گا وہ جنت میں جا رہا ہے گناہ ہے غلطیاں ہیں جنت میں جا رہا سما یو کالو ادہل ادہل صدیقین پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا پیغمبر آپ کی درخواست کو قبول کر لیا اب آپ کی درخواست کا ایک اور حصہ ہے میں ابھی عبادت لگاتا ہوں آپ کی امت کے صدیقین کو بلاتا ہوں اللہ تاکہ وہ بھی شفاعت کرے ادہل صدیقین فیش پاؤں کو بلایا جائے گا صدیق کہتے ہو سچ کہ جب سے دنیا میں آیا ہو اس نے ہمیشہ سچ بولا ہو نمبر دو ہمیشہ سچ کی تصدیق کی ہو سچ بھی بولتا ہو اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہو صدیقین آئیں گے اللہ کو کھڑا کر دے گا اور صدیقین کے ذریعے ان کی شفاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندو کو معاف کرے گا ٹھیک ہے تم ہٹ جاؤ وہ تو شہدا شہدا کو بلاؤ فجس شہدا کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا بندو کو معاف کرے گا لیکن جس شہید کو اللہ حکم دے گا جس کے بارے حکم دے گا حکم اللہ کا جس کے بارے اللہ فرمائے گا تو اس کی شفاعت کر تو اس کی سفارش کر تو اس کی درخواست کر درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا یہ ایک شفاعت کا سلسلہ ہے حتیٰ کے نبی علیہ سات اسلام رحما سن لو لیا تو خورن الجنت بے شفات رجلن لئے سب نبی مثل حیان قیامت کے دن میری امت میں بات خوش نصیب ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ایک ایک کی صفات پر دو دو قبیلوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا دو دو قبیلے دو دو برادریاں معاف ہو کر جنت میں جائیں گی ایک بندے کی شفاعت پر اللہ جس کو چاہے گا جس کے لیے چاہے گا حساب و کتاب ہو جانے کے بعد آخر میں اللہ فرمائے گا انحم ارحم الراحمین الملائی کا فرشتوں نے سفارش کر لی انبیاء نے شفاعت کر لی سلحا نے شہدا نے صدیقین نے میری مخلوق کے بارے انا ارحم الراحمین سب سے زیادہ مہربان تو میں ہوں اب میں اپنی مخلوق کے لیے اپنے آپ سے شفاعت کرتا ہوں اللہ فرشتوں کو فرمائے گا اب جو لوگ جہنم میں چلے گئے جاؤ سے پوچھو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جن کے پاس کوئی نیکی ہو پھر آواز لگائیں گے ایک شخص سامنے ہوگا پھر اس سے پوچھیں گے حال امل تمین خیر کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے فیاقول اللہ وہ کہے نہیں نیکی کوئی نہیں تو ہے لیکن نیکی ایک بھی نہیں تھی ہاں غیر انی اسا میں ہوں ناسا فل بے بس ایک عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اسما کرتا تھا مسامحت کرتا تھا مسامحت کا مطلب یہ ہے ایک آدمی آتا سودا لینے کے لیے پیسے کم ہیں میں اس کو واپس نہیں بھیجتا تھا لے جا پیسے بھیج دینا پیسے نہیں ہیں کل دے دوں گا ٹھیک ہے کل بھی نہیں دے سکا پرسوں دے دینا کوئی بات نہیں دے دینا حالات تنگ آ گئے میرے سامنے حالات ہے میں سرے سے معاف ہی کر دیتا تھا بس یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ میری مسامیت تھی بس فرشتے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اللہ پاک فرمائے گا اس ماہ آبدی کا اسما ہی لابیدی جس طرح یہ میرے بندوں کے ساتھ مسامیت کرتا تھا میں بھی اس کے ساتھ مسامیت کرتا ہوں اس کو جہنم سے نکال ہوں یہ ایک سسٹم ہے وقت اجازت نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ آخر میں شفاعت کرے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے نیکی نہیں کر سکے ہوں گے لیکن توحید کے پتلے ہوں گے توحید کے پختگی ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے نکالے گا لیکن ایک بات سن لیں ایک بات آخر سن لیں جو لوگ جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ کی شفاق پر ان کو بخش دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے لیکن ان لوگوں کے ماتھے پر لکھا ہوگا جہنمیین یہ جہنمی جنت میں ہوں گے جنت میں ہوں گے لیکن ان کے چہرے پہ کیا لکھا ہوگا جہنمی لکھا ہوگا جہنمی لکھا ہوگا یہ کتنی دکھ کی بات ہوگی یعنی جنت ہی دور سے دیکھ کر جنت ان کو پہچان لیں گے ہاں یہ وہ بندہ ہے جو پہلے جہنم میں گیا ہے اس کے بعد آیا ہے جن کے چہرے پر جہنم غلط نہیں ہوگا مانا یہ یہ وہ خوش نصیب ہے جو ڈائریکٹ جنت میں جائے جو ڈائریکٹ جنت میں گئے ہیں ان کے چہرے پہ نہیں ہوگا جو پہلے جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے ان کے چہرے پہ جہنم لکھا ہوگا یہ کتنا بڑا دھبا ہے جو مٹایا نہیں جا سکے گا اس لیے ضروری ہے ہمیں آمال کرنے ہیں نیکیاں بھی کرنی ہیں اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے کی اور صحیح عمل کی توفیق عطا اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات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 ہیں ان کو عملی شکل دینے کی توفیق عطا فرمائے مریضوں کے لیے دعائیں کی درخواستیں آئی ہیں دعا کریں جس ساتھی سکندر بھائی کی درخواست آئی ہے اے اللہ ان کو اور باقی بیماروں کو صحت فرما اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخر کی بھین سی فرما ہر طرح کے فتنے سے شر سے محفوظ فرما دیکھیں یہ اے دن کے حادثات یہ سلاسل یہ در حقیقت ایک تنبیہ ہے اللہ زمین اللہ کی نافرمان مخلوق نہیں ہے یہ پہاڑ جن کو اللہ تعالیٰ چیر کے رکھ دیتا ہے اللہ کی نافرمان مخلوق نہیں ہے کبھی سورج کو گرہن لگا دیتا ہے کبھی چاند کی شعائیں اللہ تعالیٰ ضبط کر لیتا ہے اللہ کی نافرمان مخلوق نہیں ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو دکھلانے کے لیے یہ اظہار کرتا ہے کہ دیکھیں یہ نافرمان نہیں ہے میں چاہوں تو ان کو پکڑ لوں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سورج نے کبھی نافرمانی نہیں کی چاند نے کبھی نافرمانی نہیں کی اس زمین نے پہاڑ نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی لیکن میں پکڑنے پر آؤں میں خالق ہوں مالک ہوں قادر ہوں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو کیا تم بغاوتیں کرتے رہو نہ فرمانیاں کرتے رہو میں تمہیں نہیں پکڑ سکتا میں تمہیں بھی پکڑنے پر قادر ہوں تم اپنی اصلاح کرو اللہ ہم سب کو تو فکر فرمائے اکول کو لہٰذا وہ آخر الحمد للہ